السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ ہنستے مسکراتے پیارے پیارے ہوشیار سمجھدار چمکتے دمکتے ساتھیوں کہانی زبانی کی جانب سے خوش آمدید جہاں آپ سنتے ہیں روزانہ رنگ برنگی نئی پرانی ہستی ہساتی سیکھتی سکھلاتی سچی خیالی تاریخی قرآنی مزیدار کہانیاں اور کہانی سننے سے پہلے آپ کو اپنے تمام کام اچھے طریقے سے مکمل کر لینے ہوتے ہیں اور وہ کام کون سے ہوتے ہیں یعنی کہ نماز پڑھنا قرآن کا سبق پڑھنا اسکول کا کام کرنا کسی بڑے نے آپ کو کچھ کہا ہے تو وہ کام کر لینا اگر کسی کو آپ کی مدد کی ضرورت ہے تو وہ بھی اور جہاں بیٹھ کے آپ کہانی سن رہے ہیں وہ جگہ بھی اچھی طرح سے صاف ستھری کر کے اب مزہ آئے گا کہانی سننے کا آج ہم آپ کے لیے لائے ہیں قرآن سے ایک اور کہانی اور یہ کہانی ہے الحمد کے بارے میں الحمد ہم ہمیشہ کہتے ہیں سنتے ہیں ایسا کیوں ہوتا ہے سنتے ہیں اوف کتنا مزہ آ رہا ہے سارا نے خوشی سے اچھلتے ہوئے کہا ہاں واقعی دل چاہ رہا ہے بس یہیں رہ جائیں وقاص نے بھی سیب چباتے ہوئے کہا سارا اور وقاص اپنے امی ابو کے ساتھ پہاڑوں کی سیر کرنے آئے ہوئے تھے اور اب اپنے ہوٹل کے باہر بیٹھ کر ارد گرد کا نظارہ کر رہے تھے امی بھی ان کے ساتھ آ کر بیٹھ گئی تھیں الحمد انہوں نے کہا امی آپ ہر وقت یہ کیوں کہتی ہیں سارا نے پوچھا اس لیے کہ ہمیں اللہ تعالیٰ کی تعریف کرنی چاہیے اس کا شکر ادا کرنا چاہیے اچھا وقاص نے سر ہلاتے ہوئے کہا الحمد للہ کہنے سے ہم اللہ کا شکر ادا کر رہے ہوتے ہیں جی امی نے کہا صرف شکر نہیں تعریف بھی کر رہے ہوتے ہیں کہ اس نے ہمیں اتنی نعمتیں دیں اور اتنی اچھی دیں اللہ نے ہمیں اور اس دنیا کو کتنا اچھا بنایا ہے نا تو تعریف تو کرنی چاہیے اور ہمارے لیے بنایا ہے اس لیے شکر کرنا چاہیے سمجھ گئی سارا نے جوش سے کہا ہم جب الحمد کہتے ہیں تو اللہ تعالیٰ کی تعریف کر رہے ہوتے ہیں کہ انہوں نے یہ دنیا بنائی اور شکر کر رہے ہوتے ہیں کہ ہمیں بنایا اور یہ دنیا ہمارے لیے بنائی صحیح سمجھی ابو نے آتے ہوئے کہا میں پیچھے بیٹھ کر باتیں سن رہا تھا آپ کی بھائی ہمارے بچے تو بہت سمجھدار ہیں الحمد للہ چاروں نے ایک ساتھ کہا اور پھر ہنس پڑے آج کے لیے چھوٹی سی کہانی کل آئیں گے انشاءاللہ ایک اور نئی کہانی کے ساتھ ہر نماز کے بعد اپنے لیے اور تمام مسلمانوں کے لیے دعا کرنا مت بھولا کیجیے اللہ حافظ